ومن احسن ممن اسلم وجهه وهو محسن واتبع واتخذ خلیل اور اس آدمی سے زیادہ دیندار کون ہوگا جو اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جھکا دے اور اس کا عمل بھی اچھا ہو اور مسلم و معاہد ابراہیم کی ملت کا متبع ہو اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا تھا اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی دیگر تمام ادیان پر فضیلت بیان کی ہے کہ اس آدمی کے دین سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے جس نے اپنی جبین نیاز اللہ کے سامنے جھکا دی اس کے سوا کسی کو اپنا رب نہیں مانا اور اپنی زندگی میں عمل صالح کرتا رہا اور اس ابراہیم کی ملت کی اتباع کرتا رہا جس نے شرک سے پورے طور پر بیزار ہو کر حق پرستی کو اپنی زندگی کا شعار اول بنا لیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسلام کی فضیلت دو باتوں کے ذریعے بیان کی ہے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد اعتقاد اور عمل دو چیزوں پر ہے اسلام آدمی سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب سمجھے اور اس کے لیے کمال عبودیت اور خوشو و خضو کا اظہار کرے جس کی طرف اسلم وجہ للہ میں اشارہ کیا گیا ہے اور ایمان کے ساتھ اپنی زندگی میں عمل صالح بھی کرتا رہے دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو ابراہیم علیہ السلام ہی کے دین کی طرف دعوت دی اور یہ بات سب کو معلوم تھی کہ ابراہیم نے انسانوں کو صرف ایک اللہ کی طرف بلایا اور ان کا دین سب کے نزدیک مقبول تھا اس لیے عقل کا تقاضا یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سب کے نزدیک مقبول ہوتا اس کے بعد اللہ نے فرمایا و تخل اللہ ابراہیم خلیلہ کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا تھا اس میں انسانوں کو ایک قسم کی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ جب ابراہیم اللہ کے خلیل تھے تو ان کے دین یعنی دین اسلام کو قبول کرنا چاہیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجواب الکافی میں لکھا ہے کہ کلمہ خلتن جس سے خلیل بنا ہے اس کا معنی کمال محبت اور انتہائی محبت ہے کہ جس کے بعد دل میں کسی دوسرے کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہے اور یہ منصب عظیم صرف ابراہیم و محمد علیہ السلام کے لیے خاص تھا مسلم اور حاکم نے جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے قبل کہتے سنا اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے جیسے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا تھا